داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دیں قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ الحج الحجو معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حج چند معروف مہینوں میں ہوتا ہے بس جس نے ان مہینوں میں اپنے لیے حج مقرر کر لیا اس پر لازم ہے کہ حج کے دوران ہر قسم کی شاہوانی باتوں اور بد کرداری اور جھگڑوں سے سختی سے پرہیز کرے اور جو بھی تم نیکی کرو اللہ اسے جان لے گا اور زاد سفر جمع کرو بس یقیناً سب سے اچھا زاد سفر تقوا ہی ہے اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن زلزلہ کیا اس جہاں سے کچھ کر جان گھر پر اس کے چلانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں سامعین اکرام اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیں W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پروگرام کے آغاز میں جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے پروگرام میں شامل ہو سکیں اپنے سوالات پیش کر سکیں اور پھر ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو اور آپ کا ایک سوال کا جو دورانیہ ہے وہ ایک منٹ سے کم ہو اور مقصد یہی ہے کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ اب آپ شامل ہو سکیں سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مکرم مرزا محمد افضل صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ آج کل مسی ساگا کے علاقے میں بطور مشتری خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور غالباً بہت جلد جماعت احمدیہ کے جو ہیڈ کواٹر ہے یہاں وان میں آپ یہاں تشریف لے آئیں گے جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پہ کی جانے والی آپ کی تقاریر جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ دیکھی جا سکتی ہیں اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے W W W dot dot ہے آپ سے گزارش کی اس ویب سائٹ کا آپ ضرور وزٹ کریں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ سامع کرام جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مرزا محمد افضل صاحب پروگرام کی اس سیریز میں فقہی مسائل کے سلسلے میں اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں آج مرزا صاحب آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحیم جزاک اللہ قدر صاحب میں اپنے ان سامعین سے بہت معذرت کے ساتھ کہ جب بھی آتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ میں اور آیا کروں تو وہ میں آ نہیں پاتا اتنی کمی ہو جاتی کسی نہ کسی وجہ سے تو میں معذرت کے ساتھ لیکن جب بھی آتا ہوں خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ منہ سے نکال دے جس سے کسی کا بھلا ہو جائے ہمارے سارے پروگراموں میں ہماری خواہش یہی ہوتی ہے فکی پروگرام چونکہ ایسے پروگرام ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے افام و تفیم جو دینی معاملات ہیں اس میں کچھ مزید بڑھ جائے تاکہ زندگی بیلنس ہو جائے بات یہ ہے کہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں لگتا یوں ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے زندگی کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے اور جوں جوں ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے انسان مصروف سے مصروف تر ہوتے ہوتے اکیلے سے اکیلا تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ کمال بات ہے جی اور دین مذہب جو ہے وہ انسان کو وہ سکون مہیا کرتا ہے جو یہ دنیا مہیا نہیں کر پاتی میں حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ شخص ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں بہت سے سکون ملے اور جس طرف وہ سکون تلاش کرنا چاہ رہے اس کو ملنے لگا دنیا آپ کو سکون نہیں رہی آج پیسے اچھے ہو گئے ہیں تو کل کو فکر ہو گئی یہ کم نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے تو جتنے بھی دنیاوی دوڑ ہے وہ امن نہیں دے رہی امن سے دور لے کے چلی جا رہی تو جو چیز امن دیتی ہے وہ خدا کی ذات ہے جی۔ اللہ بکر اللہ تتمین القلوب اللہ فرماتا ہے کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور دل دل کی جو تسکین ہے اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح بسا لیتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم دنیاوی کوششوں کے باوجود اس کو بلا نہیں پاتے تو زندگی بیلنس ہو جاتی ہے ان معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو روزانہ کی سزا کے اوپر ایک مسلمان پانچ نمازیں پڑھتا ہے یا جی۔ پڑھنی چاہیے اس کو اور اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جو روحانی پہلو ہے اس کو بھی اسی طرح صحت مند رکھیں جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کو رکھنا چاہتے ہیں ان عبادات میں ایک جو قریبی وقت میں آنے والی ہے جس کی قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے اس بات کی اور پھر احادیث میں بھی کہ مسلمان ہر سال حج کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ حج پہ جائیں اور مکہ میں جا کے اور مدینہ میں جا کے اور تمام وہ جو ارکان ہیں اس کو بجا لائیں اور یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو شخص ایسا حج کرتا ہے جو خدا کی نظر میں قبول ہو جاتا ہے وہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور موقع دیتا ہے کہ آپ نئی زندگی کا آغاز کریں عمرے کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے اب چونکہ حج قریب آنے والا ہے ایک جو علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ تیس اگست سے چار سپٹمبر تک یہ حج کے دن ہوں گے جی اور لوگ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں کچھ چلے گئے ہیں کچھ اگلے ہفتے چلے جائیں گے اور بہت سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ دیار رسول میں جا کر اپنے دلوں کی صفائی کر لیں گے خدا کے قرب میں چند دن گزار لیں گے اور خدا کرے کہ ان ساروں کو حج مبرور حاصل ہو کہ واپس آئیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز کریں سارے گند وند ہو کے آئیں پاکیزگی کی ساتھ لے کر آئیں تو ارادہ یہ تھا کہ آج کے پروگرام میں حج کے بارے میں کو گفتگو کی جائے اور اس پر اپنے دوستوں کو سامعین کو بہنوں بھائیوں کو کچھ ایسی معلومات دی جائیں کہ اگر آپ حج پر نہ بھی جا سکیں تو آپ کی زندگی میں وہ پاکیزگی کس طرح آ جائے حج تو حج کے لیے تو مشروط ہیں آپ کی توفیق ہونی چاہیے آپ کی صحت ہونی چاہیے راستے کا عمل ہونا چاہیے اور کئی چیزیں ہیں لیکن قرآن کریم سے جو بات پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حج کی حج جو ہے ان دنوں میں کوئی گندی بات کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی فساد کسی کی حق تلفی یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے مقابل میں اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ کے قرب میں آنے کی کوشش کریں تو لوگ اتنی دور جو نہیں جا سکتے مکہ یا مدینہ میں اس طرف تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی خوشخبریاں اتاری ہیں کہ وہ کیا کریں جہاں تک انسان کی دل کی اور روح کی پاکیزی کے تعلق ہے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اپنے حالات کی وجہ سے مکہ نہیں جا سکتا یا حج یہ عمرہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دروازے بند ہیں اللہ نے قرآن کریم میں توبہ کے دروازے رکھے ہیں آ حضور صرف فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور فرمایا کہ جس دن بندہ توبہ کرتا ہے وہ دن اس کی زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے اور اللہ کو وہ بہت بڑی پسند آتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے جی بات یہ ہے کہ جب شیطان نے یہ ایک مکالمہ ہوا تھا قرآن کریم میں ہے تو اس نے خدا تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں یہ جس کو تو پیدا کیا نا اور تو کہتے تیری عبادت کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اس کو میں تیرے سے دور لے کے جاؤں گا اور میں تجھے ثابت کروں گا کہ یہ تیری تخلیق جو ہے یہ زیادہ فسادی ہے اور کم ایسے ہیں جو جس سے مقصد پورا ہو گیا ان کی تخلیق کا تو اس وقت جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنے فسادات ہیں اتنے جھگڑے ہیں اتنی لڑائیاں ہیں اتنی خود غرضیاں ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ اور شیطان میں ایک سخت جنگ ہو رہی ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کی طرف جائیں شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بہکا دے تو حج کا دن وہ ہے یہ موسم وہ ہے یہ وہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اگر ایک مسلمان چاہے تو پوری کوشش کر کے ایسے حج کی کوشش کرے جو اس کو پچھلے سارے گناہوں سے اس کی نجات ہو اور شیطان کو وہاں وہ جو کنکر مار کے آتے ہیں نا جی تو گویا آپ تصویری زبان میں یہ کہہ رہتے ہیں کہ آج میں نے تجھے مار دیا ہے تو جی اگر وہ نفس کا شیطان مر جائے تو واپس انسان بال پاک صاف ہو کے آتا ہے تو اس پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کے لیے کہ آپ دین میں بھی اسی طرح خوشی محسوس کریں جس طرح آپ دنیا کے کاموں میں محسوس کرتے ہیں تاکہ دونوں جہان آپ کے جو ہے وہ سور جائیں تو اس پہ بات کرنا کے ارادہ ان شاء اللہ جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب موجود ہیں اور فقہی مسائل کے سلسلے میں آپ نے پروگرام کے آغاز میں حج کے سلسلے میں کچھ گزارشات بیان کی ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آپ سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی یا اگر اس پروگرام کے موضوع کے علاوہ کوئی اور فقہی مسئلہ آپ کا ہے تو آپ اس حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں پروگرام کا دورانیہ تقریباً اب سے چالیس منٹ مزید باقی ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two بذریعہ ای میل اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A جی مرزا صاحب میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری جو حج کے لیے آپ جا سکیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست بات بیان کر دی ہے کہ اس میں سارے سوالوں کا جواب آ گیا یہ جو آیت ہے یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر اٹھانوے ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے حضب اللہ نشدم و اللّہ اللہ سے حج ہی جلب الہ سبیلا امن کافرا فن اللہ غنی علمی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں بیت اللہ کا یعنی جو بھی اس تک جانے کی توفیق پائے یہ شرط ہے جی اور اور فرمایا کہ جو توفیق ہونے کے باوجود نہیں جاتا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا فرمایا کہ ان اللہ غنی العالمین اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ہمارے سامنے رکھے ہیں تو اس میں توفیق میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں آپ کو صحت اس میں آ جاتی ہے فرض کریں آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن صحت نہیں جی تو آپ کو پھر جانے کی توفیق نہیں نا آپ کی وہ توفیق جو صحت کے کے ساتھ آپ کو لے کے جاتی ہے وہ توفیق سے آپ محروم ہوگی تو آپ نہیں جا سکتے آپ مقروض ہیں یہ یہ بڑا دلچسپ ہے آج کل جی۔ قرضے کی ڈیفینیشن بھی بدل گئی ہے نا تھوڑی سی جی تو یہاں وہ مقروض مراد نہیں ہے جو ایک عام حالات میں جس کو ہم کہتے ہیں مورگیز وغیرہ وہ مقروض نہیں اس میں مقروض ہوئے کہ آپ کے واقعی حالات ایسے ہیں کہ آپ بیئرلی آپ اپنا گزارا کر رہے ہیں محض تو وہ وہ وہ مجبور کی حالت میں آ جاتا ہے ایک شخص ہے جس کی راستے کا عمل نہیں ہے فرض کریں آپ کے ملک میں لڑائی ہو رہی ہے فرض کریں اور جیسے کہ آج کل تو ہر ملک میں لڑائی ہو رہی ہے اور مسلمان ملکوں میں خاص طور پہ جو حالات ہیں بم شم دھماکے شماکے ہو رہے ہیں تو امن جو ہے راستے کا وہ بھی استطاعت کے اندر آ جاتا ہے جی تو قرآن قیمت نے یہ نہیں کہا کہ غریب کرے حج کرے یا امیر کرے فرمایا جس کو استطاعت ہے وہ کرے تو اس میں بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جی اچھا میں میرے مجھے توفیق تو ہے لیکن میں خود نہیں صحت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو کیا میں کسی اور کو بھیج سکتا ہوں اس کو اسلامی اصطلاح میں حج بدل کہتے ہیں اور وہ ہم جائز ہے اگر آپ بیمار ہیں لیکن آپ کو توفیق ہے لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ نہیں جا پاتے تو حج فرض تو نہیں ہے آپ کے اوپر کیونکہ وہ استطاعت کے اس میں ذمرے میں لیکن آپ کی خواہش ہے کہ مجھے پاس چونکہ مالی میرے پاس استطاعت ہے تو آپ کسی اور کو بھجوا کر اپنی جگہ پر تو آپ کی جگہ حج کر لیں تو آپ کو بھی ثواب ہو جائے گا اس کو بھی ثواب ہو جائے گا تو یہ بھی ایک دروازہ اسلام نے کھلا رکھا ہے تو جو بنیادی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرہمائی ہے کہ اس شخص کے لیے حج فرض ہے جو من استطاع لہ سبیلا جو خدا تعالیٰ کے گھر کی جانے کی طرف استطاعت رکھتا ہو تو اس اعتبار سے وہ جو بسا اوقات لوگ الجھا دیتے ہیں نا کہ آپ کی حج کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چاہیے یا کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کا حج پہ جانے کے لیے کوئی خدا کے گھر میں جانے کیا کوالیفیکیشن خدا کا گھر تو جو جا سکتا ہے وہ جائے کیونکہ قرآن کریم میں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں جی خدا فرماتا ہے کہ ان اول بیت الوزی الناس صلی اللہ بے بکا تھا کہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے خدا نے بنایا وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے تو اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ وہ ایک خدا پر ہی مان لائے اور اس کے رسول پر ہی مان لائے اور بلکہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا وہ حج پہ جا سکتا تھا اب وہ اس پہ ڈالی جا رہی ہیں قدغنیں کہ نہیں جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا فقہ کیا ہے <laughs> تو خدا نے تو نہیں کہا تھا کہ کس فقہ میں نے کہا کہ جو ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے شرک نہ کرے شرک کی ممانت ہے ایک خدا کیا عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ جائیں مجھے ایک دفعہ ایک اسی پروگرام میں ایک سکھ دوست نے سوال کیا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ بابا گرو نانک حج پہ گئے تھے یا مکے گئے تھے تو ان کو کسی نے نکالا نہیں وہ جی وہاں رہے ہیں حج بھی کیا ہے جو بھی کیا ہے عمرہ کیا ہے اور وہ کہتے جی ہمیں نہیں جانے دیتے تو میں نے کہا یہ آپ سعودیوں سے پوچھیں کیونکہ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ ایک خدا کے پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو خدا کے گھر میں جانے کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے صرف وہاں کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ نہیں کر سکتے قرآن کریم میں بھی جب آ حضور وسلم کو غلبہ حاصل ہوا تو خدا نے کہا کہ آج کے بعد مشرق جو ہے وہ اس گھر میں داخل نہ ہو تو جو توحید کا قائل ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو خانہ کعبہ میں جا کر تو خدا تعالیٰ کے حضور اپنی عقیدت اور اپنی عبادت اور اپنی محبت پیش کرنے سے روکنا میرے نزدیک جائز نہیں ہے تو اس اعتبار سے آج کل لوگ بڑی خوشی کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ٹریول ایجنسیاں والے ہیں وہ پیسے بنانے کے چکر میں جی۔ جائے خدمت کے تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو آج پہ جا رہا ہے آپ بھی ثواب لے لیں اس کی ذرا حوصلہ افزائی کر کے کم پیسے لے لیں تھوڑے سے باقی کسی اور موقع پہ کما لیں یہ موقع خدا کے لیے اس کو جس قدر ممکن ہو سکے اپنے تعاون کے ساتھ لوگوں کو یہ ریلیف دیں دیکھیے جی اگر مجھے پتہ نہیں آج کے کتنے پیسے لگتے ہیں دس ہزار ڈالر لگتے ہیں بارہ لگتے ہیں تو اگر اس میں سے کچھ کم کر کے تو ایسے لوگ جو نہیں اتنے افورڈ کر سکتے ہیں جتنے افورڈ کر سکتے ہیں اس کے حساب سے ہو تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ لوگ ممکن ہے میری بات کو پسند نہ کریں تو جماعت احمدیہ کو خدا نے دینا ہے حج کی تولیت جب ہمارا اللہ تعالیٰ کو ایسے سبب پیدا کرے گا جماعت اتحم اس کی متولی ہوگی تو ان شاء اللہ اس سے بہت بہت بہتر سچویشن پیدا ہو جائے گی ان شاء اللہ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا حج مبارک کرے اور ان کی استطاعت کو قبول کرے اور خدا کرے کہ وہ جائیں تو واپس آئیں تو ایک نئے انسان بن کر آئیں خدا والے بن کر آئیں جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کی گزارشات ابھی جاری ہیں لیکن ایک ای میل موصول ہوئی ہے طارق خان صاحب کی طرف سے کیونکہ بالکل موضوع کے حوالے سے ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حج کی فرضیت کے سلسلے میں کچھ اس طریقے کی بھی رکاوٹ ہے کہ اگر بچوں کی شادیاں ہونے والی ہوں یا بچوں کے اوپر کچھ تعلیم کے حوالے سے بچوں کے اوپر کچھ قرض وغیرہ ہو تو اس صورت میں اس بندے کے اوپر حج فرض بنتا ہے حج کا تعلق آپ کی موجودہ کیفیت سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں کی تعلیم تو مستقبل میں چلنی ہے ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں کب ہونی ہیں ہاں، ہاں۔ تو آپ اگر حال کے اس وقت اگر آپ اس سے قابل ہیں کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکے تو آپ کو جانا چاہیے اور اس کی برکت سے اللہ باقی کام سیدھے کر دے گا نا جی جی دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی محبت میں اس کے گھر میں جا کے ہو کے آتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں خالی جھولی بھیج دے تو یہ ویسے فکریں ہوتی ہیں کہ بچے اسکول پڑھ رہے ہیں کالج جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں اب ان کی شادیاں کرنی ہیں پھر آپ ان کی شادیاں کر دیں گے پھر آپ کو اور فکر ہوں گی تو ان فکروں سے تو انسان نکل نہیں سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا حال جو ہے آپ کا پریزنٹ جو ہے اگر اس میں آپ اس قابل ہیں تو مستقبل کے جو فکر ہیں بچوں کی تعلیم کا اس کو چھوڑ دینا چاہیے آپ حج کر کے آئیں اور وہاں جا کے اتنی دعا کریں کہ واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ غائب سے ان کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر دے اور خدا کر دیتا ہے یہ برکت ہے آج پہ جانے کی اس لیے مستقبل کی ذمہ داریوں سے گھبرا کے آج حج کا ارادہ نہیں بدلنا چاہیے اگر آج آپ کو توفیق ہے تو آج آپ پر حج فرض ہے اگر آپ اس کیفیت میں ہیں کہ بچے کی شادی ہو رہی ہے اور آپ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں یا بچے کی فیس آ گئی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ وہ آپ ضروری آپ کے لیے یہ استطاعت تو زندگی بھر کے لیے نا کبھی بھی زندگی میں کسی وقت پہ کر سکتے ہیں اور حج ایک مرتبہ اور حج ایک مرتبہ فرض ہے اس اعتبار سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ آج آپ کی صحت اچھی ہے اور کل کو آپ اس قابل ہوں کہ کر سکیں اور صحت اچھی نہ ہو جی کہ بچوں کے پڑھائی کے انتظار میں ان کی شادیوں کے انتظار میں تو اس لیے جو موقع نیکی کے مل جائے اس کو آج سے جانے نہیں دینا چاہیے کل گزرنا چاہیے اس کو جی بہت بہت شکریہ جی مرزا صاحب اگر آپ مزید کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیے اس میں حج میں تین مختلف قسم کے حج جو ہیں وہ اس کی ٹرمنالوجی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ایک وہ حج ہے جس جو انسان کرتا ہے تو اس میں اس کو حج مفرد کہتے ہیں خالی آپ حج کرتے ہیں اور ایک حج وہ ہوتا ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ایک حج وہ ہے جس میں آپ حج اور عمرہ تو کرتے ہیں لیکن درمیان میں آپ احرام اتار دیتے ہیں عمرے کے بعد تو یہ تینوں حج ہیں جس میں جن اس میں فرق فائدہ ہی ہوتا ہے کہ buy one get one free جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو جب فرض کریں آپ حج کے لیے گئے ہیں تو اگر آپ نیت کر لیں عمرے کی بھی ساتھ تو آپ کو ایک ایکسٹرا ثواب ہو جائے گا تو جو لوگ کرنا چاہیے یہ فرض نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں لیکن نیکی کے دروازے جو اسلام نے کھولے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ حج پہ جا ہی رہے ہیں تو حج تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ آپ اپنی نیت اور ارادہ یہ کر لیں کہ میں وہاں جا کر تو میں حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لوں کیونکہ عمرہ تو بڑا سمپل سا ہے نا کہ آپ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا سات چکر لگاتے ہیں پھر آپ صفا مروہ کا طواف کرتے ہیں اور اس دوران آپ وہ پڑھتے ہیں دو نفر پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پہ اور پھر آپ آپ کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے تو لوگ اکثر لوگ جو جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے مطالعہ کر کے جائیں یا کسی سے پوچھ کے جائیں کہ اب حج پہ جا تو رہے ہیں تو ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ حج کی تین قسمیں ہیں جس کو حج مفرد اور حج تمتو اور حج کران کہتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ جو کیفیت ہے حج پی یہ وہی بتا سکتے ہیں جو ایک دفعہ حج سے ہو کے آیا ہو یا عمرے سے ہو کے آیا ہو تو حج کے دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی فساد کوئی جھگڑا اور اس قسم کے رکھتے نہیں کر سکتے فرمایا کہ فمن فرض فی ہند الحجہ کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے فلا رفسا ولا فسوکا ولا جدال کہ جو حج اپنے اوپر فرض جس کے اوپر ہو جائے تو پھر اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے ایام میں نہ تو کوئی شہوت کی بات کرنی ہے نہ کوئی نافرمانی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنا جائز ہے تو اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ جا کے خانہ کعبہ اور اس میں سارے جو ارکان ہیں اس کے اوپر کرتے ہیں لیکن حج کے مہینے میں اب حج کا مہینہ اپنی ذات میں بڑا بابرکت مہینہ ہے جی تو اس مہینے میں اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے تو کم از کم اگر ان دنوں میں آپ اپنی عبادت کے رنگ بڑھا دیں آپ ان دنوں میں یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ پورا آج کا مہینہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا اور آپ یہ پورا مہینہ یہ کوشش کریں کہ میں اپنی طرف سے کسی کو کوئی زحمت یا کوئی تکلیف نہیں دوں گا بلکہ لوگوں کے لیے امن کا باعث بنوں گا اور اس میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کبھی بات آپ نہ کریں کبھی حرکت نہ کریں جو خدا کو ناراض کرنے والی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی رمضان کی طرح ایک عبادت کا مہینہ بن جاتا ہے اگرچہ حج کے دن ہیں چند ایک جس میں لوگ جا کر تو مختلف مقامات پر صفا و مروہ کے علاوہ منا پر جاتے ہیں مضطلفہ میں جاتے ہیں اور عرفات پہ جاتے ہیں میں اس دفعہ عمرہ جب کر کے آیا تو میں اپنی تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حج کے دنوں میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی جی اور ایک عجیب آپ کو ایک عشق کی کیفی لگتا ہے جیسے سارے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں اور خاص طور پہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ تو عشق کی انتہا ہے وہاں آ کر کہ آپ دوڑ رہے ہیں اور تلاش کریں اپنے محبوب کو تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر مسلمان چاہیں بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی دھماکے ہوتے ہیں جی قتل و غلطیں ہوتی ہیں تو یہ مہینہ حج کا مہینہ وہ جس میں ہم اپنی مغفرت کے سامان پیدا کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی جو غرض ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ شدر بے مہار کی طرح آگے ہیں کھایا پیا لڑائی جھگڑا مار کٹائی چوری پوری کی اور پھر مر گئے بہ چوٹی جو دین سکھاتا ہے کوئی بھی مذہب وہ یہ سکھاتا ہے کہ اس تخلیق میں ہمارے اس فیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنا ہے تاکہ مرنے کے بعد جس ماحول میں ہم رکھے جائیں گے اس میں خدا تعالیٰ کے قریبی ماحول ہوگا اس کے لیے اس جہان میں اپنے آپ کو ہم نے تیاری کرنی تو اس کی ایک تیاری یہ ہے کہ ہم پرسکون لوگ ہو جائیں کسی کے سکون کو خراب نہ کریں بلکہ ایسے ماحول کو کریٹ کریں جیسے کہ جنت کا ماحول ہے جنت میں کیا ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا جنت میں کوئی اوٹ پٹانگ بات نہیں ہوگی جنت میں آپ کو ایبسولوٹ امن ہوگا اور آپ کی ہر خواہش جو آپ ہوگی اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے گا جی تو اس اعتبار سے اگر ہم اس دنیا میں اپنا وقت گزاریں اور حج کے مہینے ایک یہ یہ سمجھ لیں ریفریشر کورس ہے جیسے رمضان ہوتا ہے نا تو حج میں بھی یہ ریفریشر کورس ہی ہے کہ وہ چند دن جو ہیں آپ کے وہ حج پہ آپ گزارتے ہیں لیکن پورا مہینہ دراصل آپ کے لیے برکتوں کے سامان لے کر آتا ہے تو یہ کیفیت ہے بہت سی زندگی کی جو گہما گہمیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بریک دی ہے رمضان میں اور بریک دی ہے حج میں کہ جائیں اور جا کے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک گھر ہے اس کا بھی وزٹ کرنا چاہیے ہم اکثر زندگی میں مختلف جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے دریاؤں کا بعض لوگ بیچ پہ جانے کا بعض پہاڑی پہ جانے کا اور شادی بیاہ پہ آپ بینک ہال وغیرہ میں جاتے ہیں خدا نے کہا میں بھی گھر بناتا ہوں اور میرے بھی گھر آؤ اور جب میرے گھر آؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں آؤ گے پچھلے سارے معاف کر دوں گا یہ کمال ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دوبارہ بنیادیں اٹھ رہی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام تو ان کو خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ یہ جو ہم تیرے گھر کو اثر نو بنا رہے ہیں تو ایسا کر اس میں لوگوں کے لیے امن اور سکون کا اس کو بحث کر دے اور جب بیٹے کو چھوڑا وہاں تو کہا کہ اللہ میں اپنی نسل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں انی اسکن تو منظوریاتی بے وادن غیر عزیزر ان دا بیت کل محرم ر یوقی مسلات عبادت کے لیے سامان مہیا کریں تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جب انسان دینی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے اپنے پروگرام بناتا اور خدمت خدا تعالیٰ کی دین کس رنگ میں کرتا ہے کہ خود بھی اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ جس میں شیطانی کام نہ ہوں بلکہ ایسے کام ہوں جس میں سکون امن ہو وہی میں نے جسے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ سکون اور امن دنیا سے ختم ہو گیا ہے لوگ آرٹیفیشلی اب دیکھیں لوگ نشے کرتے ہیں جی سکون نہیں ہے اسٹریس ہے اور مسلمان ہے اس کے لیے اسٹریس دور کرنے کا آرام سے وضو کرو جا کے مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس سے دعا کرو تو آپ کا سارا اسٹریس دور ہو جائے گا تو جی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو جسم کو بھی اور آپ کی روح کو بھی جو اطمینان کے سامان پیدا کیے ہیں اگر اس کی طرف انسان تو کوشش کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی ایک زندگی کی گہم گہمی میں انسان کوشش کر رہا ہے ہر چیز کو پانے کی اور امن کو وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے بچے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے پریشانی پریشانیاں اس کو بعض کو نظر آتی ہیں تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ میں میں دینے والا ہوں تو مجھ سے آ کے مانگو تو بدقسمتی سے لوگ دین کی جو افادیت ہے اس کو سمجھنے کے بجائے وہ اشتوا میں پڑ جاتے ہیں اب ایتھیزم کہتے ہیں جی خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے ہی نہیں خدا کہتا ہے بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے نا زندہ رہنے کے لیے تو روح کے زندہ رہنے کے لیے فرمایا کہ میری عبادت کی ضرورت ہے روح کی بات کے لیے فرمایا کہ ایک ایک طریقہ یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہو صدقہ دیتے ہو غریب لوگوں کی مدد کرتے ہو خانہ کعبہ پہ آتے ہو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھ کے تو ہر شخص کو کہا کہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اللہ کرے کہ یہ وہ کیفیات ہیں کہ اگر مسلمان آج حج کے فلاسفی کو سمجھ لیں تو اس کی ذات کبھی بھی کسی کے لیے تکلیف کو باعث نہیں بن سکتی لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ لوگ بس وہ حاجی نام رکھانے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں واپس آتے ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جی اور بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک کسی کا حق مار کے چلے جاؤ حج کا رہا ہو تو حج کے لیے آپ کی انکم کا پاکیزہ ہونا حلال ہونا جائز ہونا آپ کے لوگوں کی حق تلفیاں نہ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ساتھیوں کی حق تلفی کر کے تو جا کے حج کر کے آ جائیں گے جی ماشاء اللہ میرے گناہ سارے معاف ہو گئے ایسا نہیں ہوتا جی تو حج میں جہاں شرائط ہیں وہاں بے تحاشا برکات ہیں حج کی جو لوگ جو حقیقت میں حج کر کے آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھتے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کسی خاص جگہ سے آیا ہے تو اللہ کرے کہ یہ مہینہ جو حج کا اپنی ذات میں برکات کا جامع ہے کوئی سے محروم نہ ہو خواہ وہ حج پہ گیا ہو یا وہ حج کہ مہینے میں کہیں بھی رہ رہا ہو اگر اس کی روح کو پکڑ لے تو اس کی زندگی برکت ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامع اکرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب موجود ہیں اور فقہی مسائل کے سلسلے میں حج کے حوالے سے آج کا پروگرام جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two Mirza صاحب کوئی کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن کچھ ای میلز ہمیں موصول ہوئی ہیں جی پہلی ای میل ہے رحمتہ اللہ صاحب کی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن اسلام کے ہی بعض اور فرقے ہیں وہ یا تو تین نمازیں پڑھتے ہیں یا پانچ نمازیں تین مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی مذہب پہ اسلام میں گنجائش نکلتی ہے بات یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا اس میں تو پانچ ہی نمازیں تھیں جی اور پھر بعد میں آ کے فکی اعتبار سے نمازیں پانچ ہی ہیں نمازیں کم نہیں ہوئیں کوئی بھی فقہ جو ہے وہ پانچ نمازوں سے کم کا قائل نہیں ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بعض فکہ نے یا بعض فقوں نے پانچ کو تین اس رنگ میں کر دیا کہ جمع کرنی شروع کر دیں جی کہ فجر کی الگ پڑھ کے زور اثر کی پڑھی اس کو زہرین کہنا شروع کر دیا مغرب عشاء کی پڑھ کے ان کو مغربین کہنا شروع کر دیا تو اسلام میں شیعہ اور سنی دو فرقے جو ہیں ان کے فقے ہے جو ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے شیعہ باب جو ہیں وہ نمازیں جمع کرتے ہیں زور اثر کی مغربی شاہ کی اور فجر کی لگ پڑتے سنیوں میں بھی جو اکثر ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع نہیں کرنی چاہیے بغیر ضرورت کے یہ جو نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ جمع کر لیتے تھے جی اور اس ضرورت کے حوالے سے اگر کوئی جمع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن مستقل بنیادوں پر نمازیں جمع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اب ساری عمر زور اثر اکٹھی کروں گا یا مغرب شاہ میں ادھر آ کر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں میرا فقہ یا جس کو میں مانتا ہوں بڑے ہیں میرے اور انہوں نے میں کنونس ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی نماز جمع کر لیں ہر ساری زندگی کے لیے کر لیں میں کہتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے ڈکٹیٹ نہیں کرانا اگر ایک شخص دو نمازیں جمع کرتا ہے زور اثر کی اور مغرب عشاء کی وہ اس سے تو بہتر ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو دائرۂ اسلام سے باہر نکالیں کہ جی آپ نے یہ کیا نمازیں جمع شروع کریں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ نہ ان سے اگری کریں فائن اگر آپ کا فکر کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو آپ اپنے تک رکھیں اس کو آپ ڈکٹیٹ نہ کرائیں اگلے کو کیونکہ نمازیں ہم نے خدا کے لیے پڑھنی ہیں اگر کوئی شخص یا اس کا مثلاً اگر اگر شیعہ ازم میں ایسا ہے کہ وہ نمازیں جمع کرتے ہیں زور اثر مغرب مغربی شاہ کی تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو بولوں کہ آپ جہنمی ہیں جی کیونکہ میں یہ کہتا ہوں نمازیں تو پڑھتے ہیں نا جمع ہی کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کو جواب دیں گے میں دروگا تو نہیں لگا درست ہم یہ ٹالرنس ہم میں نہیں رہی ایک شخص ہے وہ رفع ادین کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے نماز میں رفع ادین کہتے ہیں ایک شخص نہیں کرتا ارے بھائی نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں نا تو آپ بحثیت انسان بحثیت مسلمان اپنے نظریات کو گفتگو کی حد تک تو رکھیں پھر اس سے آگے نہ بڑھیں جی کہ جس کے نتیجے میں ہم فتوی بازی شروع کر دیں اسی چیز نے اسلام کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کہ ہم نے فتویٰ گیری کا جو بازار کھولا تو پھر اس کو ہم روک نہیں پائے ہر چھوٹی بات کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ جی آپ کی اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں ہے یا دامد نہیں ہے پینٹ نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی اور اگر آپ نے ہاتھ جو ہیں وہ ناف پہ نہیں باندھے سینے پہ باندھ لیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم نے فتوی دے کر تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا حضرت مسیح اللہ السلۃ اسلام بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ یہ بڑی معمولی باتیں ہیں اس کے اوپر فساد نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کے زمانے میں ایک شخص احمدی ہوا جو رفع اذان کرتا تھا تو اس نے پوچھا حضور سے کہ حضور میں رفع اذان کرتا رہوں ساری زندگی تو کیا آپ میں کر لوں فرمایا ہاں کرو میں رسول اللہ سے ثابت ہے آپ نے ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا سنت تو ہے مستمرہ نہیں ہے یعنی جاری سنت نہیں ہے لیکن ایک دو دفعہ کیا ہے تو کیا ہے تو فرمایا کرو فرمایا نمازیں پڑھو تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں جب ہوا ایم دی ہوا تو میں شروع میں تو کرتا رہا رفع دین پھر دیکھا کوئی نہیں کرتا میں نے بھی چھوڑ دیا جی <laughs> تو ہم کہتے ہیں دل بڑا ہونا چاہیے یہ جس چیز میں گرے ایریا ہے جی۔ اس پر جنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ومال این البلاغ آپ مجھے بتا دیں کہ جی یہ دو نمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے اور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا وہ بالکل ٹھیک ہے ہماری حدیثوں میں یہ لکھا ہے رسول اللہ کس نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے فرمایا نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا جی بڑی سی بات ہے جی اب ہم احمدی ہیں ہم سیزن میں آ کے ہم نمازیں جمع کرتے ہیں اور چونکہ ہمارا امام ہے جس کو خدا نے خلیفہ بنایا انہوں نے ایک خاص دن میں آ کے جب سردیوں گرمیوں میں وقت بالکل ایسا ہوتا ہے کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں یا دن بڑے یا راتیں لمبی ہو جاتی ہیں وائس ورثہ تو وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ فرمایا کہ جب نماز عشاء کا وقت رات گیارہ بجے تک جائے یا ساڑھے دس بجے جائے تو صبح اٹھ کے اپنی جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے تو پھر میں اس وقت جمع کر لوں کے ساتھ عشاء کو جی اسی طرح جب دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ آپ زور کی نماز میں گھستے ہیں یا آپ عصر کی نماز میں گھس جاتے ہیں تو فرمایا وہ تھوڑی دیر کے لیے تم جمعے کے ساتھ اثر کو بھی جمع کر لو جی۔ یہ ہم کرتے ہیں لیکن مستقل نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے اس وقت تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اگر ایم ڈی میں بھی اگر کوئی نہ جمع کرنا چاہے ہم اس کو مجبور نہیں کرتے لیکن ایک سہولت موجود ہے اس لیے یہ جو تین یا پانچ نمازوں کا ہے نمازیں تین ہیں ہی نہیں ہیں سارے فقے میں پانچ نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ مرزا صاحب ان کا رحمۃ اللہ صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ تھا یا دوسرا سوال تھا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غالباً اشارہ ان کا پاکستانی حکمرانوں کی طرف ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے حج کرتے ہیں یا عمرے کرتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس کی مذہبی حیثیت کیا ہوگی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ اس رقم سے حج کرتے ہیں جس پہ ان کا حق نہیں ہے تو حج نہیں ہوا بالکل سمپل سی بات ہے وہ تو چوری کا رقم ہوئی نا پھر جی کیونکہ اگر آپ ایک افیشل ہیں اور آپ کو تنخواہ ملتی ہے الاؤنس ملتے ہیں اس میں حج کا الاؤنس نہیں ہے حج کا الاؤنس ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ٹکٹ حج کا لے کر تو بل کسی اور کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ تو بےمانی ہے تو بےمانی کی رقم سے حج نہیں ہوتا ٹھیک ہاں وہ کوئی بھی ہو آفیشیل ہو نان آفیشیل ہو جو رقم یا جو آپ کی انکم ہے وہ حلال جائز ہونی چاہیے پھر آ جاتا ہے ورنہ اس قسم کی گمک سے حاج نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا جی بہت بہت شکریہ کچھ اور ای میلس ہیں ان کی طرف آئیں گے لیکن پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں مظفر صاحب مظفر صاحب السلام علیکم جی ظفر احمد جی جی ظفر صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج کا کیا تصور تھا اور کیا طریقہ کار تھا تو دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ وہاں پہ شروع میں رہے تھے ان کا آف انکم کیا تھا جی بہت بہت شکریہ ظفر صاحب جی مرزا صاحب پہلا سوال ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج کا رواج تھا اگر تھا تو وہ کیا تھا حج تو بڑا بڑا پرانا ہے جو رواج تھا صرف یہ ہے کہ بعض چیز وہ اس میں مینلی طواف تھا کہ یہ صفا مروہ تو بات کی ہے نا پیداوار جی ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو اس وقت یہ صفا و مروہ کا تصور پیدا ہوا ہے اس سے پہلے تو خانہ کعبہ ہی تھا تو خانہ کعبہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ خدا کا گھر تھا جس کی جس کا زیارت کرنا فرض تھا عبادت کر عبادت کے لیے پھر قرآن کیم سے پتہ لگتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف لوگ کرتے تھے جہاں تک تاریخ پیچھے جاتی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ پھر بعض میں اس میں ایک بڑی عجیب عجیب سی رسمیں پیدا شروع ہو گئیں کہ مثلاً ایک وقت آیا کہ جاہلیت کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ ننگا ہو کے طواف کرنا چاہیے کہ جس طرح انسان پیدا ہوا تھا اس حالت میں تو رسول نے فرما کہ فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ننگا ہو کے نہیں طواف کر سکتے پھر اور بھی کچھ ایسی رسوم تھیں جو مارشن اس کے اندر ڈال دی تھیں اور آہستہ آہستہ پھر اس میں بت پرستی بھی شروع ہو گئی تو جب بت پرستی بھی تھی پھر بھی خانہ کعبہ کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ خدا کا گھر ہے اس کا طواف ہوتا تھا سارا کچھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بہت سی چیزوں کو اس میں سے نکالا اور جو اصل بات تھی وہ یہ کر دی کہ طواف خانہ کعبہ اور طواف صفا و مروہ اس اس پہ بنیاد رکھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ پھر جو باقی ارکان تھے حج کے جس میں مختلف میدان منا میں جانا اور عرفات میں جانا اور یہ سارا کچھ یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو اس کو پھر اثر نو اللہ تعالیٰ کے علم پا کر تو اس کی اس کا اضافہ کیا ہے ورنہ شروع میں خانہ کعبہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ یہی تھا کہ جو پہلا گھر خدا نے بنی نو انسان کے لیے بنایا وہ مکہ میں ہے اور جو لوگوں کی ہدایت اور تقوا کے لیے یعنی وہاں جا کے آپ عبادت کرتے ہیں اپنی خدا تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے اس کے تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میرا گھر ہے یہ لوگوں کے طواف کے لیے بھی ہے تاکہ لوگ آئیں اور اس کا طواف کریں تو اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا جو تھا وہ طواف بھی شروع ہو گیا اور پھر چونکہ بی بی حاجرہ کے ساتھ صفا و مروہ کا تھا تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان میں ڈال دیا تو یہ کیفیت تھی آ حضور سسٹم سے پہلے اور آپ کے بعد کی تو اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا بات پوچھی تھی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا سورس آف انکم شروع میں تو کچھ نہیں تھا جو کھجوریں یا پانی دے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام جب وہ ختم ہو گیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جب آگے پیچھے دوڑنا شروع کیا تو بچے کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ پانی نکلنے کے بعد جو ایک قبیلہ تھا جرہم یہ وہ قبیلہ تھا جو خانہ بدوش تھے اور خانہ بدوشوں کے کیا ہوتا تھا کہ جہاں ان کو پانی ملتا تھا وہاں وہ پڑاؤ کرتے تھے جب تک پانی ہوتا تو پڑاؤ رہتا تھا تو یہ جب یہ یہ لوگ آئے ہیں قریب تو چونکہ سارا وہ آب بے آب و گیا تھی جگہ تو انہوں نے دیکھا کہ یو نو جانور وانور ہیں پرندے ہیں تو انہوں نے کہا ایک ہی پانی ہوگا جب آئے تو دیکھا کہ بی بی حاجرہ وہ پانی کا وہ بنا چکی تھیں اس کو فینس لگا کے تو وہاں پھر انہوں نے ان سے ڈیل کی ہے جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کا پانی ہے آپ اگر ہمیں پانی دے دیں تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو خوراک یا جو بھی ہے اور پھر اس طرح آپ کی جو انکم تھی وہ اس طرح شروع ہوئی پھر جب اسماعیل بڑے ہوئے ہیں پھر آپ شکار کرتے تھے اور جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ہی یہ جرہم قبیلے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے تو پھر آپ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ قبیلہ بن گیا سورس آف انکم جی آپ کے لیے کیونکہ وہ پانی کے بدلے اب باقی اشیاء پھر ان سے لیتی تھی تو دس ہاؤ شی سروائوڈ جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب ایک دوست ہیں انہوں نے کیلگری سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر میاں اور بیوی صرف باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا اس صورت میں خاتون کو اقامت کہنی چاہیے <laughs> حج کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا اب بس حج ان کو کہیں کہ آپ ہماری کیسٹ سن لیں خلیفۃ المسی ربے کی کسی نے آپ سے جرمنی میں پوچھا تھا تو آپ فرمایا کہ ہاں کہہ سکتی ہیں اور اگر نہیں بھی کہیں تو بھی خود کہہ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سوال بلکہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ صاحب نے جو سوال کیا اس نے اگلے سال پھر وہی سوال کیا تو حضور نے اس کو بڑی لطیفے کے انداز میں اس کو کہا کہ میاں کہہ سکتی ہیں کہہ سکتی ہیں کہہ سکتی ہیں فرمایا آپ ابھی تک تکبیر اقامت تکبیر میں پھنسے ہوئے نماز کب پڑھیں گے تو حضور نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے فرمایا کہ آپ ابھی تک تکبیر میں پھنسے ہوئے ہیں نماز کب پڑھیں گے جی کہ اس نے کہا حضور میں پچھلے پوچھا تھا کہ اگر بیوی ساتھ ہو تکبیر کیا سکتی کہ نہیں اگر کھڑی ہو سکتی ہے ساتھ کے نہیں اور اب اگر بیوی کے ساتھ بچیاں ہوں یا یہ ہو وہ ہو تو حضور نے فرمایا بابا کیا سکتی کیا جی، جی۔ کیا چھوٹے بات میں پڑھے ہوئے اور نماز پڑھو صحیح تو یہ یہ یہ فقی مسائل ہیں جس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور بامر مجبوری اس کا حل بھی ہے جی ایک اور دوست نے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کا نام نہ پوچھا جائے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگین اس کا حج سے تعلق نہیں ہے اس ای میل کا کیونکہ ہمیں موصول ہوئی ہے ابھی ابھی تو اس لیے جواب دینا بھی ضروری ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا سوال سکھ کمیونٹی کے سلسلے میں ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ وہ پوچھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ سکھ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنی مقدس کتاب گرنتھ کو کے آگے جھکتے بھی ہیں تو کیا یہ ایک طرح کا شرک نہیں ہے ان کی طرف سے غالباً کچھ اسی قسم کا سوال ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں سکھوں سے پوچھیں ہم سے کیوں جی، پوچھیں بالکل مناسب یہی ہے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا گرو نانک کی ذات میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک خدا کی عبادت تھی جی بابا گرو نانک نے کوئی کتاب سکھوں کو نہیں دی ٹھیک ہے بابا گرو نانک کے وقت میں آپ نے کوئی فرقہ بھی نہیں بنایا آپ کی وفات کے بعد سارا کچھ ہوا ہے اس لیے اب جو گرو گرنتھ صاحب ہیں وہ ان کی کتاب ہے اور وہ کتاب وہ ہے جس میں مختلف لوگوں کے کلام ہیں جی تو وہ آسمانی کتاب نہیں ہے وہ جاتے ہیں اس کو متھا ٹیکتے ہیں اس کے وہ کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ جب اس کو متھا ٹیکتے ہیں کتاب کو کیا آپ اس کو خدا سمجھتے ہیں جی یا تعظیم کے لیے آپ اس کو جھکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا کہ وہ شرک کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں اب اس وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے لیکن اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس بجے کے بعد بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرمائیں گے کل انشاءاللہ شاء آٹھ بجے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے قدوس طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحبیب عليك هائما واسعى وإني مستهام ومغبر أطوف لمرضات الحبيب كهائما واسعى وإني مستهام عذابت محبته عذامي جميعها وهبت على نفسي رياح تكسر وجناك كالموتى فأحيي أمورنا نخر أمامك كالمساكين فاغفروا إلهي إلهي وما إن أرى خلدا كمثلك يثمر تردنا لوجهك من مجالس قومنا فأنت لنا حب أدرك العبد رحمة وليس لنا باب سواك ومعبر صبرنا صبرنا صبرنا على جور الخلائق كلهم ولكن على هجر سطالا نصبر تعال حبيبي أنت روح وراحتي وإن كنت قد آنست ذنبي فستر بفضلك إنا قد عصمنا من العداد وإن جمالك قاتلي فأت وانظروا وجدناك رحمانا فما الهم بعده رأيناك يا حبي بعين تنور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وخير البشر أجمعين أعزائي المستمعين في كندا وفي تورنتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق ورحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة حتى العاشرة ونصف مساء كما يمكنكم الاستماع إلى البرنامج من خلال الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7 عیدن يمكنكم من خلال الموبايل جهاز الموبايل أو الحاسوب باستخدام برنامج خاص للراديو ويمكنكم بالدخول إلى الموقع الرسمي للراديو www.voiceofislam.ca في الموقع يمكنكم أن تستمعوا إلى البث المباشر وكذلك يمكنكم أن ترسلوا أسئلتكم في الخانة الخاصة في الأسئلة يسرني استقبال استفساراتكم على أحد الرقمين 416 410 6522 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيرته المطهرة فكان في الحلقات الماضية تناولنا عن الأمور قبل ولادته صلى الله عليه وسلم كيف كانت حالة شبه الجزيرة العربية وكذلك تطرقنا لبعض النبوءات التي وردت في الكتب السابقة وأيضا بعض الأحداث والرؤى التي رافقت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم تطرقنا لبعض الجوانب المضيئة في طفولته وشبابه صلى الله عليه وسلم ضيفي لهذا البرنامج اليوم السيد ركان المصري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخرى كان اليوم نريد أن نتكلم قليلا عن بعض الأحداث المتعلقة بما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما قبل سن الأربعين فحبذا لو تكلمنا عن هذا الأمر نعم جزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة عندما يعني نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيج في قلوبنا مشاعر الحب والرحمة والشفقة والتعاطف الإنساني مع يعني إخوتنا في كل مكان ومن خلال سيرته صلى الله عليه وسلم نستنبط جوانب مضيئة حقيقة ترشدنا في حياتنا اليومية نحاول أن نصطبغ بها ونتعلم دروسا من سيرته نحاول أن تكون سيرته يعني منهاجا لحياتنا نقتبس منها ونطبقها إن شاء الله في حياتنا اليومية لذلك يعني هذه السيرة العطرة بدأناها بكيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ الظروف قبل بعثته قبل ولادته وفي طفولته وفي شبابه فعندما شب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وذاع صيته بين القبائل في مكة وفي ما خرجها بميزة هي ميزة الأنبياء وهي الصدق يعني لدرجة أنه لم ولن يشك أحد في ما يقول صلى الله عليه وسلم وهذا معيار من معايير صدق النبوة أي حتى قبل أن يعلن قبل أن يدخل سن الأربعين ويعلن أن الله سبحانه وتعالى أوحى له فقد ذاع صيته بأنه إن قال شيئا فهو صدق وإن رأى أمرا فرأيه مصيب لأنه يعني الصادق الأمين فعندما <coughs> قاد تجارة طبعا هذه السمعة بلغت لسيدة جليلة في مكة غنية معروفة بصيتها صاحبة تجارة ومال فأشارت إلى عمه بأن يسمح لها بأن يقود تجارة لها ف وهكذا قاد هذه التجارة وكانت تجارة ناجحة فسألت خديجة ميسرة وهو كان من يعتني بالقافلة يعني فقال لها عن كيفية إدارة محمد صلى الله عليه وسلم للتجارة وكيفية تعامله مع يعني من يذهبون في هذه التجارة وكيفية إدارته فمما يعني شجعها و يعني سمعت هذه الخصال الطيبة منه ف أرسلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسأله لماذا لم يتزوج بلغ سنه الخامسة والعشرون ف وقالت إن كان يعني تعرض عليه الزواج فذهبت هذه الامرأة وسألت رسول صلى الله عليه وسلم يعني بلغ سنك الخامسة والعشرون فلما لم تتزوج ف <laughs> يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بكل بساطة قال يعني ليس لدي ما يكفي للاعتناء بالزوجة يعني يعني موضوع المال و فقالت وإن كان هناك من يرغب بالزواج فقال من يعني فلما قالت خديجة بنت خويلد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمعنى هي غنية وأنا فقير وهذا لا يعني كيف تصبح هذه الأمور ف فقالت يعني إن كان هناك طريق لتسهيل هذا الأمر ف فلم يعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله كان في مشيئة الله سبحانه وتعالى طبعا فتم هذا الزواج الحمد لله وهي مفتاح هذا الزواج كان مفتاح الازدهار وعكس التعليمات التي ستكون شريعة بعد سن الأربعين بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا يعني بعد سنوات قليلة من الزواج فلم خديجة لم يعني رضي الله عنها لم تستحسن أن يكون لديها مال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لديه مال ولم تستحسن أن يكون لديها يعني عبيد ورسول صلى الله عليه وسلم ليس له ليس عنده عبيد فقررت وطبعا طلبت إذنه بأن تعطيه أموالا وتعطيه العبيد فماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل رجل عندما لنأخذ الفطرة الإنسانية يعني عندما يعرض لديك المال فتكون يعني سعيدا وتقول صار عندي مال وربما تفكر في تجارة وربما تفكر في فتح مشروع وكل هذه الأمور ولكن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخيل يكون لديك عبيد مثلا تسخرهم في الأعمال وإلى آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل بشرط فما هو هذا الشرط فقال إذا أعطيتني العبيد بما معناه سأحررهم وهنا من يعترضون على الإسلام بأنه يعني هناك نقاط حول الإسلام بأن أول ما فكر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو عتق العبيد والعبيد كانوا يعني كانت هذه التجارة يعني هي أساس تجارة العمل في ذلك الزمان فكانوا يتاجرون في العبيد ويجنون الأموال والعبيد ليس لهم ليس لديهم حقوق فكيف الآن تخيل كيف الآن يعني يحرر تحرر هذه الفئة من العبيد وتصبح لهم حقوق الإنسان الحر وفي المال ماذا فعل في المال قرر صلى الله عليه وسلم أن يوزع المال قال أقبل على شرط أن أوزع المال على الفقراء فهذه الحادثة تعكس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسانية حبه صلى الله عليه وسلم للإنسان بغض النظر عن لونه عن عرقه عن مرجعيته فعندما حرر العبيد طبعا كان منهم من من كان ذا أصل أقصد يعني من عائلات طبعا ربما غنية ولكن اختطفوا وكان منهم من الحبشة وكان منهم من بلدان أخرى كبلال الحبشي فالقصد أنه عندما حرر العبيد لم يحرر الأبيض أو صاحب المال أو الذين أهلهم لديهم سمعة إنما حرر كل العبيد وعندما وزع المال وزع على كل الفقراء من بين يعني هناك حادثة أيضا من بين هؤلاء العبيد كان هناك شاب فتي اسمه زيد بن حارثة وقد اختطف من عائلته وبيع عدة مرات في مكة فطبعا من خلال آآ آآ خدمته أو بقائه تحت لنقل يعني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهد وعاين من هو هذا الرجل من هو محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يعامل الناس وكيف يتعامل مع أولاء ما هي حياته اليومية أخلاقه ويعني عاش معه حتى عندما قرر أن يطلق سراح العبيد زيد رفض وقال يعني أنت قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت حر كباقي العبيد فقال, فقال زيد ولكن أنا أريد أن أبقى عندك فتخيل باع حريته واشترى عبودية لكن هذه العبودية في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فترة يعني یعنی، تقصوا أهل زيد أين هو فعرفوا مكانه وجاء أبوه وعمه يبحثون عنه فعندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلوه وطلبوا منه أن يعطيهم زيد فقال هو حر فليذهب معكم يعني يعني تخيل أن أنا أنك شاب يلتقي بأهله بعد سنوات من الفراق كم هي مشاعر الشوق والمحبة واللافة يعني يذهب إلى أهله أي هو المكان الفطري الطبيعي للإنسان بأن يذهب إلى أهله بعد إذا كان مفقودا يعني ولكن زيد أيضا رفض أن يذهب مع أهله وأصر طلب طبعا طلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في خدمته وأن يبقى عنده لأنه رأى من حسن أخلاقه ما لم يره من من من البشر فعندما فعندها طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره بمثابة ابنه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو حقا يعني أشرف المرسلين ولا شك أنه الأعظم ممن خلق الله سبحانه وتعالى من بني آدم كيف لا وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى على بني آدم جميعهم وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرنا الله من في في في آية أنه خاتم النبيين وأنه أرسله رحمة للعالمين وأيضا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فهو بالفعل قدوة لنا وهو شفيعنا والله سبحانه وتعالى يعني خلد ذكره وقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال ورفعنا لك ذكرك فكل هذه الأمور التي نتحدث منها والأمور التي تفضلت بها من يعني كيف تعامل مع العبيد وكيف تعامل مع المال ليس من السهل يعني زوجته أم المنين رضي الله عنها تقول له خذ المال خذ, خذ ما تشاء فيقول أنا أحررهم وأعتقهم وهذه قصة عظيمة بالفعل نعم. وما, وما كان من ردة فعل سيدنا أسامة رضي الله عنه بهذا الموقف وهو هو إثبات ودلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شخص عظيم جدا وكان هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم في, في, يعني في مسألة أمنا خديجة رضي الله عنها تذكروا قصة أنها هذه تبرز صورة عظمته رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألته عن خديجة ألم يعودك الله خيرا منها <laughs> بما وقفت معه فقال يعني انظر كيف حفظة يعني لها هذا الأمر قال لا فهي التي آمنت بي وصدقتني عندما كذبني الناس وعادوني نعم بالفعل هذا الموقف العظيم الذي بدر منها يعني لو لم يكن رجل عظيم ما قالت له هذه هذا المال بين يديك وهذه كل ما أملك بين يديك فتصرف أنت بهما بهم كيفما تشاء وسبحان الله هذه الأمور التي تظهر عظمة سيدنا محمد نعم صلى الله وهي من يعني كانت أول من آمنت به طبعا إن شاء الله سنأتي على هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله هل الآن سوف نتكلم عن بداية الوحي يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى قال له اقرأ عندما نزل الملك وقال له اقرأ فحبذا لو تحبذنا عن ذلك نعم في هذه السن يعني بعد سن الثلاثين آه كعادته صلى الله عليه وسلم كنشأته كان يحب آه الـ الـ الـ يعني الاستفراد بنفسه والاختلاء بنفسه فكان لا يشارك بألعاب الأطفال واللهو وكل هذه القصص بل كان يفكر كثيرا ويتعمق كثيرا وينظر إلى السماوات فبعد سن الثلاثين حبب له هذا الأمر بشكل كبير جدا فكان يعني يتزود كانت خديجة رضي الله عنها تزوده بطعام بعضها لأيام بعضها لليالي فكان يذهب إلى إلى غار في جبل قريب من مكة على بعد ميلين أو ثلاث أميال وكان يعني مقصده من ذلك أنه رأى من أهل مكة العجب يعني من خلال الإشراك بالله سبحانه وتعالى فأحب أن لا يكون بي في هذا المجتمع الفاسد فابتعد وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى طبعا تخيل ماذا سيكون دعاؤه وخلوته في نفسه مع الله سبحانه وتعالى أن يا رب بأن أغير هذا الحال أصلح هذه هذه أحوال الناس وهديهم إلى طريقك وكل هذا الأمور مقصد الكلام كان يدعو إلى إلى التوحيد إلى إلى إلى يعني جعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء الناس وأن يدلهم على طريقه ف بعد سنوات من هذه الدعوات والاختلاء بالنفس ودعاء الله سبحانه سبحانه ودعاء الله سبحانه وتعالى عندما بلغ مشارف الأربعين طبعا وهو يقال له سن الكمال أو سن بالنسبة للرجال ظهر له أن نعرف أن الملك الجبريل ظهر له على هيئة رجل يأمره بالقراءة فقال له اقرأ فأجابه صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني هنا يفسر المفسرون تفسيرات كثيرة مع احترامنا لكل التفاسير ولكن هناك جوانب أخرى مضيئة تضاف إلى هذه الآية لأنها بداية الوحي وهي آية مفصلية في القرآن الكريم ففيها فيها فيها خلاصة القرآن الكريم وخلاصة الشريعة وخلاصة التعليم لذلك فلما قال ما أنا بقارئ يعني جبريل عليه السلام لم, لم يظهر له مثلا ورقة مكتوب عليها وقال له اقرأ وكأنه لا يعرف القراءة والكتابة ولكن ماذا نفهم من هذا الكلام اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق عندما قال له جبريل بعد الثالثة طبعاً أخذه فغطه ثم أخذه فغطه فغطه وقال له اقرأ يبدو لدينا اتصال نعم تفضل السلام عليكم ورحمة الله طلحة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بالشاب الصغير طلحة تفضل أريد أن أسأل سؤال تفضل ما معنى آية اقرأ اوكي ان شاء الله ان شاء الله سوف يعني یعنی، يتم الجواب عن سؤالك بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء نعم جزاكم الله على هذا السؤال طلحة نتكلم عن آية اقرأ الآن ف هي ما معنى يقول اقرأ في هذه الآية يعني ما تحديدا معناها نعم هي طبعا كما تقلمنا عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناها انك خذ الورقه واقرا من ورقه معينه ولكن لكن فيها تكليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرساله وبمعنى انهض يا محمد انهض وقم بتبليغ هذه الرساله لهذه الامه الان انت قد يعني دعوت دعوتنا الله سبحانه وتعالى دعوتنا هذه الدعوات وانت مهيئ الان لكي تقوم بايصال رساله التوحيد الى اهل مكه فانهض وقم وبلغ الدعوه وهي اشاره ايضا ان ان الاسلام سينتشر وان ان الاسلام سيكون أساس الحياة المستقبلية من خلال العلوم الروحانية التي ستفيض من هذه من هذا الكتاب والشريعة يعني بعجالة بعجالة الوقت يداهمنا ولكن بعجالة معناه أن الله ولكن هناك نقطة مهمة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ لم يقل بما معناه أن أن أني لا أعرف القراءة والكتابة ولكن أو امتنع أو امتنع هناك مم. هنا هذا تواضع واستحياء يعني مم. من أنا لأتحمل هذه المسؤولية لو كان أحد غيره يقول يا سلام هذا آه إذا الله اصطفاني وأنا وأنا أبلغ إنما وهذا دليله في القرآن عندما آه موسى ذهب أمر الله موسى ذهب ليذهب إلى فرعون ويبلغه وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني تمام يعني إذا هو تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنني يعني من أنا حتى أحمل هذه المسؤولية وعندما ذهبت عندما عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وقال لخديجة يعني نعرف القصة المشهورة فقالت لا والله والله لا يخزيك أبداً بمعنى أنك أهل لهذه الرسالة إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين طبعا هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينتهي ولو بمئات الحلقات هذا الرسول العظيم الذي هو رحمة للعالمين والذي هو شفيع لنا يوم القيامة أعزائي المستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا أشكر ضيفي السيد راكان المصري وشكرا لكم لحسن استماعكم كان معكم معتز القزق من الراديو الأحمد الصوت الحقيقي للإسلام على أمل اللقاء بكم في سبت آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق من ربکم فمن شاہد آشی آچھے بھائی ای تو آخر زمانا ایمام آسیا شنے ای تو زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللام بوشت باع انیگ سٹھک حضرت امام محدود آبربوت ہوئی جمات آمدیا مسلم جماتر مکھپتر وس اب اسلام بنائے آپ ساگت جانا چاہیے ہمیں سیف السلام اسلام پنرجیبن اور پنرجاگر انٹھانسلام آپ G T A F M ایکش دشمک سات اور لائو ان لائنے سراسر وس اف اسلام ڈٹ سیے آج کے اندر مہان آلہ تعالی گنا آلوچنا کرو ہمان منجوک دے سنگھے ہی تھنگ کے پرشن کرنبر فور و سکس فور وکس five two two toll free one eight five five four one zero six five two two اتوا ای میل اتبا ایٹ وس اف اسلام ڈٹ سی اے ایو ست ہم حضرت خلیفت المسی الخامس عید اللہ تعالی بنسر الزیز گتکال شکر لنڈنے جے خود باب پردان کریں تر انتک آمد ہی حضرت مسیمؤدلام ہاتھے باتر مادمے نجے کے آدھاتمک چارتک جانگ اور بھیتیں انت کرار ایک اگیار کر تھیت درکار ہل ہم کرار جن یہ جنے نہیں بات اگیار کے دسٹر سامنے راقی جدی بات شرطاول کیول چارت چرتر سنکرانت اش کے دشپٹے راكھی تارت مان سامجمپائم كو دیندین لیندین یا گھہستل یعنی دیكل كے ایک اساد ان سادت ہوتے اپنا پور بٹی آدیا ڈٹ یہ ٹھکانا پڑتے ہو دیکھتے پین ہم کرتے فور ون سکس فور ونو سکس فائیو ٹو ٹو یہ محمد آمد تپو صاحب کے حضرت امام محدیہ السلام اللہ تعالی کے کھا لکھ جی کبتا درشک منڈل السلام علیکم و رحمۃ اللہ پت پردرشکر شکشاداتا دائر داتا تینچت جان پت سمپرکے جنہیں کریں سکل پر مش گنان است سنتان مت ہمارا جو وسط نچے کے اسپش کریں اور ایک ایک بولتے دورے جدیو ستار اردے تبونا جا کچھ مانا اور چنتا بھابائ کم اتولن ستا یو سکل بھادکتا اور سیماب ستارک نئے بے سمان نئے سب کچھ قدرت سب گل بہچتر پراچر وی سکن جا شریک ہوتے پورا سگتے مہا بنکھلا دیکھا دیہ و روزی اور سر ہوتے خدا انتہ پوتر سب آرپ کرنی کچھ نہ کچھ بھی متانتنا چند ایکشرس کھ پت اور چرن کھیت سیمابے بھ چیز شکی نہیں جو دن سایم بھائی سنیگھتا بنو چڑھے ایک سورج نہیں راتے سینے کھدار ہی آجابہ ایمن داہر بنی سر تمام شت منتی کر لیو ہے بدھمان مانس گھر ستارشن کا سارا ساتھ تومار کدرت مہیمائے تمار مہیما پرتا کت مہان تمستی تمہیں ایک اندی سکل ساتھی اور شریک ہوتے تمہیں مکت خودا اب جگتے تم دانت نہیں تم ایک مدد فون کر فور وکس فور وکس فائیو ٹو ٹو آپ اف اسلام خیسٹاد شتابی سب مانش دمرتی اداسین ہوتے تھے انش شتابی ایسے مانس درم کے ادرمے روپانتر یہ شتا ماجی مانوش مانش بولتے تھے خدا مرے گی خدا نئی اتچ مانوت پرکتی دے سی سیکار کردا کے انگیار کرار کارن راشٹر کے کمبا بکتی انچوکے کھدار آسنے بسال مانش اتب یہ جمانا پتہ مانوتار پنمکر جن آللہ تلا ترشر مسیحب امام محدیہ السلام کے پرن کرلین مانوت کے پرترا پتے پریچالت کرلین خود کتا بولیں سے آللہ کتا جار باقی سمست کچھ اتے ترئی است ترجیے کھدا سی خدا کبر کلپنا پرسوت نئے بھاکے بھاؤ سارشنک چنتا پرسوت نئے ادبت نئے کمبا تر آلہ سلام خدا سنسا نئے سی خدا تھوڑے نہر آلہ خدا جنہیں نویگنر خدا ہمارا جناب تحیدام کا خدار آزیز گن سمندے ہم مانس گینا چوکے بے سو آپ آپ لائن کے کچھ ہاں۔ جی۔ ہاں، ہاں۔ آلوکات صا اللہ تعال چڑان جائے دھیرے دھیرے آپ ابکار آرب ہے دربلت سوائے ایک ہی مسلمانا اللہ تعالی نمپن ہے رسلام جگہ مسلمان پبھی چلتا چوڑانے چل کچھ آستے آستے مسلمان ابک سرٹی ہوا چڑان دیکھی اللہ تعالی اللہ تعالی رسول اللہ دے گئے اللہ تعالی عشی جن مانو جاتی اللہ تعالی اتنے اصرار کرالر پورشا دور سر جائے آپ کے حیدر مدد کے پورا ہسپے ایم جو جگ تک بلا ہوں آخری جمانا بار جگہ یہ جگہ حضرت امام محادی مسیمد السلام آگمنے بوشیم کرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جماعتیں یہ بھی شکے آپ رسل اسلامیہ آگم دکاس ہو حضرت محمد اسلام میں حضرت محمد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اٹھارہ ان سنے آمد جامات کریں دای کر پوشن اسلام شکشا کے آپ آسین جی بھائی سورا جمارین مینہم جو پروتی جگہ بکاشے یہ بہت رسول اللہ سے ایمن ایک سما آ جنان سورا نکت اٹھے جا پہ پبانش تھا حضرت محمد اللہ السلام ایسے پبتر ایمان کے آپ آسمان تک نہیں تاریختمدی مسلم جامات سے اسلام کے پوتر شکشا کے دیکھ بھیک پرچار کر مانو جاتی کے مسلمان کے پوشت رسولام جولام اللہ تعالیت پورش حضرت کے گرن کرتے ہو بھولتے گن باچک نام یہ نام گلوا روسنا سوندرتم نام بلا تالا پرارتنار ایم ایک گنیر نام ہل آج جار مہا پرمشالی نام تاپر تین سی ستار جن سکال آدھت کریں کنوار بندو مطلب پربھاستار کرتے ہیں پبتر قورنے آل آجیز شبد ٹی اللہپے گن جن آل ہاکیم ایکت اندر ال نام یہ دیکھے اللہ سے ستا یونیپردستی کرماشلتا دجا سب سمے پرادانیہ لوگ کر شب ہر ایک تاتپر ہل سکل کچھ پوت ستارے ستا پر دان کریں جا اکتم بھا تاری مہان حضرت محمد صلاح اللہ انبی چوڑان سفلتا اللہ تعالی ال گنر ہی پرکاش نبی جاگت دے نیتانے جی بھائی آگے پوتر قورنہ سورا جما جی امام اسلامی بہت سے شروع دیکھے اللہ تعالی تعلق نام کر حلام تراندر محدود منڈل کے اللہ تعالی گنب نام گلو یہ آپ کے سٹ تاپر بوجھا انار چنتا کرتے منالت ہمارا بوجھا کر تو دھنیہ توحید اسلام صاحب آپ سوندر ویا ست آپ اف اسلام بنلا سنچھ ہم number four one six four ونو سکس فائیو ٹو ٹو جناب نیجام الحق صاحب آپ اللہ تعالی سمندے قورن شرف آسلام کی دھنیہ سائفل اسلام صاحب السلام علیکم سلطام منڈل مسیبت یہ کاش کر سامنے سلپ ایک پیراگ ترب انہیں اللہ نشچ پوتر قورن ایک انمک یہ باہر آلو آلو آلو نیچے آلوٹی شبدے آلو یہ ایک آدھات بغان یہ تھوکا تھوکا فل ناگالی مدد یہ مدد دے نہرسموہ پرواہت سوہاگر فل ار مدا جائے اردو یہدیپ جلانا ہے ہردیر ابھی پرش کر یہ آلو ہمیں کنائے سنگرہ کرتے پڑتم نہ اللہ قسم جدی قرآن نہ آنند ہی پیتم نہ سوندر لاکھو یوسفر سوندر کے اتکرم کر گیس ہمیں ارتی پربل آگرہ دابیت ہوئی اردو پرا بھر پان کر لالن کرم ہی بھائی برن لالت ہے گرواش بک پربھا پربھات ہمارے یہ سوندر ہما دورے جائے آت سے کاشفی حالتے ارتھ دبر جو پوترتار باغان سیچت کر پانی دارا جیوندا پانی ایک اتال مہا سمد پان کر سی بےچے جائے اگر کوچائے صاحب ند آپ اف اسلام بنلہ فون کرمبر ٹول فری وائ فور وکس فائیو ٹو ٹو فور وکس فور وکس فائیو مسود حسن صاحب آپ کے اندھ آپ مسائل لیک تر سمبندے آلوکات کوتند سب تین اسلام صاحب مس مدد پیغام پہ نمبر ایکڑ کردا جارے ایمانا پرتک باندار فرج بہار کرتب رابمین جگتسم پر اور تر ربتکت جاتر جن سیماب نئے تر نہ جامانا پر سیماب نہ کوشش دیش پر سکول جاتی اور گوتر اور سکل جگہ سکل استانک سکول دیشموہر تریپالک اور ترسم کپا اور کلیا جبت دہتک شکی تاری دان تاری درا سمستگت لالت اور پالت اور کچھ سہارا سہای اور آشر خودا تلار سادارن کلیان سکل جاتی سکل دیش زمانا کے پریشن کرار کو سوجو نہ تھا کہ بولتے نہ خودا اموک اموک جاتر جن انگرہ کر کتنا پرس تھی ہدایت لبر کتب پہ کچھ ہمانے اشی بانی اور الاحام ا لوکی ندرشن مجھے جمے میں نجے کے پراشت کرمانے گپت گزی تین ہم فوز ارتھا سادار کپا پردرشن کرنڈن کر ایمنت آخلاق بارتر پردرشن کر دہرازی کو راقین نہیں اور جامع کے ہتبا راقیں نہیں جزاک اللہ دنیہ مستب پرند آپ اب اسلام بنلہ سنچین ہم کرمبر فور ون سکس فور ونو سکس فائیو ٹو ٹو جناب شامیم صحیب پرشن اتر دھارکے ہمیں کچھ آلوپات کرتے چاہیے تیری اردو اترنے کی حضرت امام محدیر آمدیہ مسلم جامات کرسلام مدد ایک گیل درت بردمان آنرجاتے اسلام پنرجیب آندولن اٹھارہ سو اندھے یہ جمات دوسے چڑیے سر لکھ لکھ لوگ آسلامیہ مسیم السلام آبربت ہودیا حضرت مرزا گولام آمد علا پت سالے جنم گرن کریں انیس آٹھ سالے مت برن کریں مہانبی حضرت محمد صلیہ سلامت باعی انوائرا مطابق روپکے نجیے ایسا اور امام ماہدی ہسپرین آگمشے درمیہ جدھ اور رکپاد بند کرا سمجے نیتکتا نائچار اور شانتی حضرت آمد علیہ سلام میں اسلام پنرجاگر ایک ابرترود آندولن شروع ہو گوڑا اور برانت اسلام چرچا اور بہا سموہر مول اتپاٹن ستریہ شکا سمو کے پنرائ پہ اتن دے پتھ بر سکل درم مت سموہ ستارے اسلام چھایا تکرت کرم علیہ السلام عسا علیہ السلام مسئلہ السلام کشنا علیہ السلام بودہ السلام کنفوسیالیہ گرونانک علیہ السلام لاؤ تاز علیہ السلام ترلام شکا سمو کے نیرد کرمدے مسلی جامات ایک متستانیہ اسلامی سنگھن جنر سنسبادی کارکلاپ کے پرتان کر آج تک ایکش بچر پوبے حضرت آمدلام اتن جور گوشنا کریں جی آکرماتے اسلام سان برنگامیپلام بھائی دس ہزار چیٹ لکھے شتاد بکتا پردان کربلک ڈیبیٹ کری جمہ پرچلت اسلامی چنتابد حضرت احمد علاح الم انوسار چیتا بیکی اور سوناگر پوترتا سنرکتے ہیں پوترکرنکھا اسلامک آئن سترکر سر سرکار بنی سروا سربرلین آج احمدیہ مسلم جمات آنرجات مانوا دھکار رکھا کرب سکل سنکھ لگو جاتی گوشت اور درمی گوشت پکے کتا بولے نار شکا اور نارمت نے مسلم جماعت یہ سافل اسادار سدسیہ شکشت شانتی آئن من اور دیشر انش گرہ سروائی اگرگامی پریتھبر سکل اسلامی سنگھن مدد ایک متر آمدیا مسلم جامات ایک جن کے آدات نیتا آن حضرت آمد علیہ السلام کے خلافتارمے اسلام کے اسلام درم کے سرکت کرتا بولے گیا احمدیہ مسلم جامات بھماتے حضرت مرزا مسور احمد کنڈمے ابستان کرمدیہ مسلم جامات اور خلیفارتھی پندر ہزار مسجد پچ سوٹر اسکول ترسٹرو بیس ہسپتال ترقی یہ جامات سترہ بسائے پبتر کرانے انداد کرم ٹل احمدیا ایم کی satellite channel internet al Islam dot اور پرنٹ میڈیا اسلامل پابلی کےشن دیواراتل شانت پن سہنشیلتار شکا پرچار اور پرسار ایڈراٹی فارسٹ سنگھنٹی ڈیزاسٹر ریلف فڈ بینک اور سامجک کارکرمپی اگرکا پالن کر جاچے پرند ہمارے شیش پرانسے پچی اتنے ساتھ تھکار آگامی سپت آپ شانتی سوکھے تھے آگامی شنی ایک ہی ہم اف اسلام بنلا ان شنارن آجکی مت بھیدا نچی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ چود شتابی ہوئے گچھے پار تم